کرنے والو دیوبند کے نام پر چندے اور ووٹ لینے والوں اس دیوبندی کی بات تو مان لو اللہ اکبر لیکن صاحب فتح القدیر اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک اور توجیح فرمائی ہے وہ کہتے ہیں یہ اول وضع کے ساتھ خاص ہے کہ جیسے مردے کو رکھ دیا جائے اس وقت ان کو زندہ کیا جاتا ہے لہذا اس لیے وہ چھاپ سن رہے ہیں مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم نے کن تم امواتن فیا کم سمیتو کم سم کے اندر اللہ نے دو زندگیاں اور دو موت ذکر کیے ہیں امت تنسنتین و اہ تنسنتین میں بھی دو ذکر ہیں اب اگر یہاں قبر میں دوبارہ زندگی دنیاوی حقیقی حصی زندگی مان لی جائے تو پھر زندگیاں بھی تین ہو جائیں گی اور موت بھی پھر آنا پڑے گا پھر موت بھی تین ہو جائیں گی قرآن کی آیت کے خلاف آئے گا یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے خلاف آ جائے نا کوئی بات نہیں ہے لیکن شیر کا دروازہ کھولے سب کچھ ہمیں قبول ہے مگر مردوں سے نہیں ہٹیں گے مردوں سے مانگیں گے ضرور شرک کا دروازہ ضرور کھولیں گے تاکہ یہ سوری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت شوق سے نہ کریں اور مخلوق کی عبادت شوق سے کریں اس لیے علماء دیوبند نے جو توجہ فرمائی ہے سب سے بہتر اور اولا ہے باقی رہی یہ کہ بھائی جب مردہ ہے تو اس سے سوال و جواب کیسے ہوتا ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے وہاں کا موت ہے اس کو اللہ جانتا ہے اگر کسی کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہے تو وہ یہ شبہ نہیں کرے گا اللہ قادر ہے جس طرح بھی ہے کر سکتا ہے اب ایک اور اہم بات پہلی توجہ تو ہم نے پہلی بات تو ہم نے یہ کہی کہ یہ خبر واحد ہے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ابن منیر نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے ابن حجر نے ابن منیر کا قول ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کے پیروں کا چاپ مراد ہے برزخ میں تیسری بات ہم نے دو لمائے دیوبند کی ذکر کی کہ اگر وہاں کوئی سننے والا زندہ ہوتا تو پیروں کا چھاپ سن لیتا کہ نایا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی شیعہ ہے اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ بخاری کے راویوں میں شیعہ راوی ہیں بخاری قرآن کا مقابلہ بخاری قرآن کے بہت نیچے کی کتاب ہے یہ تو امت نے اس کو اتنا چھڑایا اتنا چھڑایا اتنا چھڑایا کہ مدرسوں کے اندر ان کے لیے دو سال رکھا حدیثوں کے لیے ان کے ان کے استاد کو شیخ الحدیث بنا دیا قرآن کا نام و نشان تک نہیں ہے اور اس کے درسگاہ کو دار الحدیث بنا دیا مگر قرآن کا نہ دار القرآن ہے قرآن کا نہ شیخ القرآن ہے نہ قرآن کریم کے لیے دو تین سال خاص ہے یہ تو ہم نے ان کے ساتھ دیکھو مدرسوں کی ضرورت اور مدرسوں کی اہمیت اپنی جگہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں مگر قرآن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے چوتھی بات کہ اس کی روایت اس روایت کی سند دیکھ لو عیاش قال حد قال حد ثنا سعید ہا قال و حد ثنا قال علی خلیفہ قال حد سناد کالا حد ثنا سعید انس عن النبی بخاری جد ایک صفحہ ایک سو اٹھتر اس روایت کے اندر ایک راوی ہے حد سنا عیاش قال حد سنا عبد العلا پھر اس کے بعد قال حد سنا سعید ہا قال و علی خلیفہ اس میں جو عبد اللہ ہے یہ شیعہ ہے چنانچہ شیوں کی کتاب رجال کشی یہ شیعوں کی کتاب ہے رجال کشی صفحہ نمبر ستائیس پر وہ لکھتے ہیں عبد مولا آل سام قال قلت الی ابی یعنی جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے یہ تو رجال کشی میں لکھا ہے اب اس کا تعارف اپنی کتابوں سے تو شیعہ کی کتاب تھی ہماری کتابوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے میزان الاعتدال جلدو صفحہ نمبر نبے میں لکھتے ہیں علامہ زہبی ہوا عبد العلا بن عبد اللہ الشامی بصری کہتے ہیں یہ عبد العلی بن عبد العلی الشامی بصری راوی ہے محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ شخص قوی یعنی صاحب اعتماد نہیں امام احمد کہتا ہے کہ قدری مذہب والا تھا یہ شخص امام بوندار کہتا ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس کی کون سی پیر لمبی ہے انہیں یعنی اس کو اپنے پیروں کا بھی پتہ نہیں اتنے اتنا کم عقل تھا مقصد یہ تہذیب و تہذیب جل چھ نمبر چھیانوے پہ لکھتے ہیں عبد العلا بن عبد اللہ محمد بن محمد وکیلا ابن شراہیل القرشی البصری سامی من بنی سامہ بن لوئی کہ یہ راوی بنی لوئی سے ہے اور اسی طرح تنقیح المقال جلد دو صفحہ نمبر 149 پہ لکھتے ہیں وقال الذي عد في كتاب في كتب انصاب العرب بطنا من لغوي بن غالب بن سام لآل سام ويشبه ان يكون آل سام اهل بيت من بيوت الكوفه او طائفه لا بطن من العرب کہتے ہیں کہ یہ اس طبقے کا ہے اس بطن کا ہے جس کا عرب سے کوئی تعلق نہیں کوفہ سے ان کا تعلق ہے اور کوفہ میں کون لوگ ہیں شیعہ بہرحال مذکورہ بارہ تحقیق اگر آپ لوگ اس کو سن چکے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے اور خیر سے یہ وہ راوی ہے یہ العلیٰ صرف شیعہ بھی نہیں اب اگر کوئی کہے کہ بھئی اس زمانے میں تو اچھے شیعہ تھے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ شیعہ ہے اور برا شیعہ ہے کیسے شیعہ ہے یہ وہ راوی ہے جس نے وہ روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو چارپائی کے نیچے کچھ صحیفے پڑے تھے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی تھی جس میں رجم اور رضاط کبیر کی آیتیں بھی تھی مگر بکری نے وہ کاغذ کھا لیے ابن ماجہ صفحہ نمبر 141 پر یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کی ہے اور یہ وہ راوی ہے جس کا خیال یہ ہے یہ روایت کیوں لکھ کہ بکری نے صحیفے کھا لیے اب تم لوگ کہو گے کہ اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی بکری نے کھا لی اس لیے یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس یہ صحیح قرآن نہیں ہے ناقص ہے اس میں جو اچھی اچھی آیتیں تھی علی کے بارے میں اور فلانا کے بارے میں وہ بکری نے کھا لیا اب جس راوی نے شیعوں کے لیے وہ روایت نقل کی جس سے قرآن میں تحریف کا عقیدہ شیعوں نے بنا لیا ہے اب ایک آدمی جو قرآن کا اتنا بڑا مخالف ہے اس کی روایت کو تم قرآن کے اوپر چڑھا رہے ہو کہ مردے سنتے ہیں بس چلو جب سنتے ہیں تو تم ان کو پورا دن بیٹھو اور اس کے ساتھ بات کرو گپ شپ لگاؤ مردے سنتے ہیں اس سے مانگو تمہیں کچھ تو دے دے گا اللہ اکبر اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بکری والی روایت ٹھیک ہے پھر تو شیعہ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے قرآن محرف ہے اس میں کچھ آیتیں کم ہیں مگر اس کا جواب بھی ذرا دے دوں امام سرخسی رحمہ اللہ اصول سرخسی جلدو صفحہ اناسی آسی میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت عائشہ جو عبد نے بیان کیا ہے ٹھیک نہیں ہے کہتا ہے یہ غلط روایت ہے جب بکری نے ایک صحیفہ کھایا تو دیگر صحابہ کی صحیفے تو نہیں کھائے نا اور نہ صحابہ کے ذہن میں حفظ قرآن کھا لیا صحابہ کرام میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے قرآن یاد کر لیا تھا اب جب عائشہ کی صحیفے کھا لیے بکری نے دیگر صحابہ کی صحیفے تو نہیں کھائے تھے اس میں آیتیں کیوں نہیں نکلی اور صحابہ کے دلوں میں جو قرآن پڑا ہوا تھا اس میں کیوں تمہاری آیتیں نہیں ہیں حضرت علی کے ولایت کے بارے میں امام نصفی مدارک میں لکھتے ہیں بیاسی کہ ابتدائی سور احزاب میں یہ روایت ملحدوں شیوں کی ہے یہ ملحد شیعہ سے مراد ان کی کون ہے عبد یہی راوی جو اس روایت کا راوی ہے کہتے ہیں کہ مردہ پیروں کا چھاپ سنتا ہے اب میں نے تمہیں بتایا تھا کسی نہ کسی دن کہ ہمارے دین کے اندر اہل تصوف اور شیوں نے جو کارستانیاں نکالی ہیں یہ دین کو جو اور دین کی کتابوں کا جو درگت ان لوگوں نے بنایا ہے ہماری کتابوں کے اندر ان لوگوں نے جو گپیں لگائی ہیں اور تو چھوڑو تفسیریں بھی ان سے محفوظ نہیں صرف اللہ کی کتاب ان سے محفوظ ہے بس اللہ کے قرآن کے الفاظ کے علاوہ ان لوگوں نے نہ تفسیر کو چھوڑا نہ حدیث کو چھوڑا اور نہ فقہ کو چھوڑا اور نہ تاریخ کو چھوڑا ساری کتابوں کے اندر انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو سننے کے قابل نہیں ہیں مگر کوئی مرد کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا جو تمام ان گندگیوں کو صاف کر کے اور پوری امت کو صرف قرآن کریم اور اس کے عقیدے پر لا کر کھڑا کر دے ساری دنیا نے قرآن کو چھوڑ دیا دیگر کتابوں کے پیچھے قرآن میں اللہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں میرے صفات بندوں میں نہیں ہے میں اکیلا سننے والا دیکھنے والا ہوں سینوں کے رازوں سے خبردار ہوں میں جو کچھ کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا مگر دیگر کتابوں میں جب بات آتی ہے کہ بھئی فلان خبر والا ایسا کرتا ہے تو سارے لوگ مان لیتے ہیں آخر ان لوگوں کا دیگر کتابوں پر اتنا پکا ایمان کیوں ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی البتہ اتنا آتا ہے کہ یہ صاحب تصوف اور یہ شیعوں کی کرستانی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن کا روب نکالا ہے ان لوگوں نے اور تو چھوڑو علماء کے دلوں میں بھی قرآن کی قدر نہیں ہے اللہ اکبر تو ایسے راوی کی بات کون سنتا ہے جو شیعہ بھی ہے اور تحریف قرآن میں شیعوں کا بنیادی راوی بھی ہے تو جس طرح وہ روایت ابن ماجہ اس کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں تحریف قرآن کا تو اسی طرح یہ روایت بھی صاحب اعتبار قابل اعتبار نہیں یہ تو دوسری جگہ تھی جس کے جوابات آپ نے سنی پہلی جگہ قلیب بدر دوسری جگہ کے پیروں کا چھاپ سنتا ہے لوگوں کو دھوکا ان روایات سے دیتا ہے تیسری جگہ کہ رسول اللہ نے فرمایا اہل قبول پر السلام علیکم پھڑا کرو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جب قبروں پر جاؤ تو سلام کرو یار لوگ کہتے ہیں دیکھو سلام کا کیا مطلب ہے وہ سنتے ہیں نہیں اس لیے تو سلام کرتے ہیں اس کا پہلا جواب ہم نے بتا دیا تھا مفتی رشید احمد لدھیانوی کی عبارت پہلے ہم نے سنا دی تھی حسن الفتح چار صفحہ دو سو چار کی وہ کہتا ہے مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے مگر خبر پر یہ الفاظ محض ظاہر کے لیے عبرت کی وجہ سے مشروع ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں مردے کا سننا نہ کچھ نہیں ہے یہ صرف زیارت کرنے والی کی عبرت کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں دوسرا جواب امام تختاوی الحنفی نے دیا ہے تحتاوی اعلی مرا الفلاح فقہ کی کتاب ہے لوگوں کو ڈنڈورا پینک پیٹتے ہو چیختے ہو مولویوں کے بھائی پنچپیری حضرات فقہ نہیں مانتے اب میں نے ان حوالوں کے اندر دسیوں حوالے بتا دیے کہ فقہ میں آئے ہیں فقہ کے علماء نے لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے اب لوگوں کو پتا چلا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے تم فقہ کو نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے تحتاوی علام اور مراق الفلاح نمبر تین سو اکیس پر امام تختاوی الحنفی فقہ کی کتاب میں لکھتے ہیں ان المقصود للخطاب کہتے ہیں کہ سلام قبروں کے اوپر جو ہے اس سے مراد دعا ہے یہ خطاب مراد نہیں ہے کہ السلام علیکم اور وہ تمہیں کہے کہ السلام رالے نہیں یہ نہیں ہے یہ دعا والا سلام ہے کہ تمہاری اوپر عذاب قبر اور دیگر عذابوں اور مشکلات سے سلامتی ہو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں البسائر دو سو تین میں وہ کہتے ہیں سلام الظاہر دعا للمیت کہتے ہیں کہ زیارت کرنے والا جو سلام کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے دعا مراد ہے شاہ ولی اللہ بھی یہی لکھتے ہیں اور خطاب کے لیے سے ماں لازم نہیں کوئی شاید یہ کہے کہ بھئی پھر خطاب کیوں ہے حجر اسود کو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب کر کے کہا ان کا حجر ان میں تمہیں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے تو کیا عمر فاروق کا یہ عقیدت ہے کہ یہ پتھر سن رہا ہے خطاب تو لوگ کرتے ہیں دیواروں سے بھی کرتے ہیں خطاب شاعر لوگ کیسے کیسے خطابات کرتے ہیں لیکن اس سے سننا مراد تھوڑا ہی ہوتا ہے اب آخر میں ایک اہم بات ذکر کرتے ہیں یہ تو وہ روایات ہیں جو قابل اعتبار ہیں کچھ نہ کچھ بخاری کی روایت ہیں لیکن ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے قرآن کا مقابلہ کریں گے تاکہ یہود اور امریکہ خوش ہو جائے تو وہ لوگ قرآن کے اس ٹھوس نفی کے باوجود قرآن کے اس ٹھوس نفی کے باوجود کہ مردہ بالکل نہیں سنتا وہ ہم آن دو غافل وہ بالکل دنیا سے غافل ہیں اب وہ لوگ اس کے مقابلے میں مختلف قسم کے روایات نکالتے فلان روایت میں یہ آیا ہے فلان روایت میں یہ آیا ہے فلان تو اگر میں ایک ایک روایت ان کی پیش کرتا رہوں اور اس پر پھر کلام پیش کرتا رہوں کہ فلان کتاب نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے فلان نے یہ کہا تو میرے خیال میں یہ درس شاید مہینوں تک طویل ہو جائے لیکن ایک ٹھوس بات عرض کرتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے اور تمہیں قانون معلوم ہو اور اس قانون کی بات تمہیں کچھ شک اور شبے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ ان لوگوں کا اپنا مقتدا ہے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر اللہ ان کی قبر منور فرمائے انہوں نے ایک قانون بیان کیا ہے ہم اسی قانون پہ بات کرتے ہیں انہوں نے قانون بیان کیا ہے طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی حدیث کے بارے میں یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں نا بخاری مسلم ابو دعود ترمیزی نسائی بے حقی اور فلانا فلانا اس میں طبقات ہیں کچھ پہلے طبقے کے ہیں کچھ دوسرے طبقے کے ہیں کچھ تیسرے طبقے کے ہیں کچھ چوتھے کے ہیں تو سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں ازالت الریب طبع اول صفحہ نمبر چار سو تریس میں وہ فرماتے ہیں طبقہ سالسہ کی حدیثیں فوقہا کے نزدیک معمول بھی ہی نہیں ان کے خلاف اجماع منعقد ہوا ہے خصوصاً کہ روایت مسند بازار کی ہو جو نہ کتب حدیث طبقہ اولا میں ہے اور نہ طبقہ ثانیہ میں اگر طبقہ ثالثہ سے ہے تو اس کے متعلق محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اکثر آن احادیث معمول اکثر آن احادیث معمول بنزد فقہا نہ شدہ ان بلکہ اجماع برخلاف آنہا منعقد گشتہ کہتے ہیں کہ تیسرے طبقے کی کتابوں کے بارے میں فقہا نے اتفاق کیا ہے کہ ان پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغا جلد ایک صفحہ دو سو ساٹھ اور ایک اور نسخہ ہے جلد ایک ایک سو پینتیس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں اور شاہ عبد العزیز نافعات صفحہ سات میں لکھتے ہیں کہ تبرانی اور امام تحاوی کی جملہ تصانیف طبقہ میں داخل ہیں اور ان کے بارے میں عبد العزیز لکھتے ہیں وہ اکثر آن احادیث معمول بھی ہی نزد فقہا نشدان بلکہ اجماع برخلاف آنہا منعقدہ گشتہ دل کا سرور تباشم صفا ایک سو ستاسی ایک سو اٹھاسی یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے ان کی کتابوں کا حوالہ نقل کیا ہے کہ جو جو کتاب طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کتابوں کی احادیثوں پر فکاہ کرام کا عمل بلکہ علماء نے اس کے خلاف اجماع کیا ہے کہ اس ان طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی کسی روایت پر عمل نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ وہ روایات جن کا نام و نشان طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ میں نہیں ہے تو طبقہ ثالثہ میں یہ روایت کہاں سے آئی اس کی ایک مثال سن لو مثال کے طور پر تمہارے والد صاحب تمہاری زندگی کے اندر تم نے اپنے والد کو دیکھا اور اس کے ساتھ تم نے دس بیس تیس سال گزارے جب تمہارا والد صاحب وفات ہو گیا اس کے تیس چالیس سال بعد ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ فلان آدمی کے والد صاحب جو تھے نا اس کے ناک پر اتنا پوڑا نکلا ہوا تھا آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد کے ناک پر پوڑا تھا دانا تھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کے ناک پر دانا نکلا ہوا تھا تو کس کی بات صحیح ہوگی بیٹھے کی یا وہ دوسرے آدمی کی جب بیٹھے کو پتا نہیں ہے تو یہ دوسرے آدمی کو کہاں سے پتا چلا تو پہلے اور دوسرے طبقے والے لوگوں کو جب ایک حدیث کا پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا تو دو تین سو چار سو سال بعد کسی راوی کو کیسے پتا چلا کہ یہ روایت کیا یہ روایت کسی نے کھیت کے اندر بو دیا تھا بعد میں یہ زرخیز ہو کر کے اوبر آیا معلوم ہوتا ہے کسی نے بعد میں بنا دیا ہے اور نکال لیا ہے یہ شیعوں نے اور تصوف والوں نے ہماری روایتوں کے اندر یہ درگت بنایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹی روایتیں بنا بنا کر ہماری کتابوں میں شامل کی یہ ساری کتابیں جتنی ہیں یہ کتابیں انہی کے بارے میں آئی ہیں ایک ایک روایت ان کی چانٹ کی ہے کہ یہ روایت شیعوں کی ہے یہ روایت تصوف والوں کی ہے یہ واعظین کی ہے یہ جھوٹے آدمی کی ہے یہ فلان کا تھا یہ جھوٹا تھا یہ من گڑت کیسے بناتا تھا یہ سارے انہی کی وجہ سے یہ علم اور رجال وجود میں آیا اور یہی سرفراز صفدر لکھتے ہیں گلدست توحید صفحہ نمبر ایک سو چھپن تبا ششم میں وہ کہتے ہیں امام بے حقیقی کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں امام بے حقیقی کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں جس پر عمل نہیں ہوتا اور اجالا میں اس طبقہ کا حکم وہی ہے کون سا حکم ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوگا سرفراز صفدر صاحب نے معتمد علماء سے نقل فرمایا کہ طبقہ ثالثہ میں جو کتب احادیث شمار ہیں وہ فقہا کے نزدیک قابل عمل نہیں بلکہ ان کے خلاف علماء نے اجماع منعقد کیا ہے کہ اس طبقہ کی کسی روایت سے حکم ثابت نہیں کیا جائے گا یہ تو طبقہ ثالثہ کے بارے میں طبقہ رابعہ کا حکم کیا ہے سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں طبقہ رابعہ کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ اس طبقہ کی حدیثیں قابل اعتبار نہیں چنانچہ شاہ ولی اللہ حجت البالغا جلد ایک دو سو ساٹھ نسخہ ایک اور نسخہ ہے جلد ایک ایک سو پینتیس میں اور شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ ان احادیث قابل اعتماد نیستن کہ در اثبات عقیدہ یا عمل بآنہا تمسک کردہ شود عجالہ نفعہ سفسات تبرید النوازر تب آشا شم صفحہ ایک سو چوراسی گلدست توحید صفحہ نمبر ایک سو چون تبا ہفتم دل کا سرو صفحہ نمبر ایک سو چورتر ازالت الریب چار سو تریس تبا اول شیخ الحدیث صاحب نے معتمد علماء اور کتب کا حوالہ دے کر ثابت فرما دیا کہ حدیث کے کتب کا طبقہ سالسہ اور طبقہ رابعہ قابل عمل نہیں جس سے کوئی حکم ثابت کیا جا سکے چھ جائے کہ سماع موتا جیسے باریک مسئلہ جس پر عظیم عقائد کی عمارت کھڑی ہے وہ ثابت کیا جا سکے اب آپ لوگوں نے یہ تو ان کی کتابوں سے پتا چلا آپ لوگوں کی ان کے علماء نے لکھا ہے اگرچہ علماء شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن مولانا سرفراز خان صفدر ان کا عالم ہے اس نے لکھا ہے کہ طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی کتابوں پر عمل ان کی روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا نہ کسی عقیدے میں نہ کسی عمل میں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طبقہ سالسہ اور طبقہ رابعہ میں کون کون سی کتابیں ہیں میں یہ کتابیں گن کر کے تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں پھر جب یہ لوگ تمہاری سامنے کسی روایت کو پیش کریں تو آپ ان سے کہیں کہ یہ کس کتاب میں آئی ہے وہ جب تمہیں کتاب کا حوالہ دے گا تو انہی کتابوں کا حوالہ دے گا اور پھر تمہیں آسانی سے جواب دینا ہوگا کہ بھائی ان کتابوں میں جو روایت ہے وہ قابل اعتبار نہیں تمہارے استاد نے لکھا ہے سرفراز خان صفدر نے شاہ العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور دیگر تمام بہت سارے علماء نے لکھا ہے طبقہ سالسہ کی کتابیں دیکھو نمبر ایک سنن ابن ماجا نمبر دو سنن دار قطنی نمبر تین السنن القبرات امام بے حقیقی نمبر چار مصنف عبد الرزاق نمبر پانچ مصنف ابن ابی شہبہ نمبر چھ مسند تیالیسی نمبر سات سنن سعید ابن منصور نمبر آٹھ مسند الحمیدی نمبر نو معاجم تبرانی یعنی تبرانی کی جتنی معاجم ہیں معاجم کبیر معاجم صغیر معجم اوسط تبرانی کی جتنی کتابیں ہیں نمبر دس مسند شافعی نمبر گیارہ مسند داریمی نمبر بارہ مسند ابی اعلی نمبر تیرہ صحیح ابن حبان نمبر چودہ مستدرک حاکم نمبر پندرہ تمام کتب بے حقی بے حقی کی جتنی کتابیں ہیں اور ان کے پاس جتنی روایات ہے بے حقی کی ہیں اور کسی کی بھی نہیں نمبر سولہ تمام کتب امام تحاوی نمبر ستارہ تمام تصانیف تبرانی نمبر اٹھارہ مسند امام احمد بن حنبل نمبر انیس تفسیر ابن مردویہ نمبر بیس تمام کتب تاریخ جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں نمبر اکیس ابن کثیر کے علاوہ تمام تفاصیر یہ سب طبقہ سارے سے تعلق رکھتی ہیں یہ مفتی محمد تقی عثمانی نے درس ترمیزی جلد ایک صفحہ اکہتر پر بھی مفتی تقی عثمانی نے بھی یہی لکھا ہے شاہ ولی اللہ شیخ الحدیث صاحب نے شاہ اجالہ نافعہ صفحہ سات اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ جلد ایک دو سو ساٹھ سے لے کر اور اسی طرح ایک دیگر نسخہ ہے جلد ایک صفحہ ایک سو پینتیس سے لے کر آگے تک یہ فیصلہ نقل کیا ہے ان کی کتابوں سے انہوں نے نکالا ہے سرفراز صفدر صاحب نے کہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے جو ان کتابوں سے متعلق ہو استدلال نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف اجماع ہے مفتی تقی عثمانی لکھتے لکھتے ہیں ہیں درسی ترمیزی ایک صفحہ بہتر پر اس تیسرے طبقہ کی کتابوں میں کوئی حدیث دیکھ کر اس اس وقت تک پر اطمینان نہ کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی صنعت کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے خواہ اس کے مؤلف کتنی ہی جہلیل القدر کیوں نہ ہو کہتے ہیں اس کے مصنف کی بڑائی پہ غلط نہ ہو جانا کہ وہی بہت بزرگ گزرے ہیں جتنا بھی بزرگ ہو لیکن ان کی روایت میں احتیاط کرو ہو سکتا ہے یہ غلط ہو شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغات صفحہ نمبر ایک سو پینتیس جلد ایک میں لکھتے ہیں کہ اس طبقہ کیا حدیث پر کوئی بھی عمل یا قول نہ کرے سوائے اس شخص کے جو بہت بڑا عالم کامل ہو اسماء اور رجال حدیث کا ماہر ہو اور وہ تحقیق کے بعد کچھ کہہ دے تو الگ بات ہے طبقہ رابعہ میں کون کون سی کتابیں ہیں دیکھو نمبر ایک کتاب الزعفال ابن حبان نمبر دو تمام کتب حاکم نمبر تین کتاب الزعفال العقیلی نمبر چار کتاب الکامل ابن عادی یہ کتاب اگرچہ رجال میں رجال میں اس کا مقام ہے مگر احادیث اس کی معتور نہیں نمبر پانچ تصانیف ابن مردویہ نمبر چھ تصانیف خطیب بغدادی نمبر سات تصانیف ابن شاہین نمبر آٹھ تفسیر ابن جریر تبری نمبر نو تمام کتب دیلمی نمبر دس تصانیف ابو نعیم نمبر گیارہ تصانیف جوزقانی نمبر بارہ تصانیف ابن اساکر نمبر تیرہ تصانیف ابو شیخ نمبر چودہ تصانیف ابن نجار نمبر پندرہ حکیم ترمیزی کی نوادر الاصول نمبر سولہ تاریخ الخلفاء امام سیوتی کی نمبر سترہ مسند خوارزمی اگرچہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے بعض لوگوں نے بعض کتابوں کی تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے بعض نے اس کو چوتھے کو بعض نے تیسرے میں بھی چوتھے میں بھی شمار کیا ہے لیکن بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ وہ قابل عمل نہیں اور ہر وہ روایت جو ان لوگوں نے روایت کی ہو طبقہ اولا اور ثانیہ میں اس کا وجود نہ ہو تو وہ قابل عمل نہیں ہوگا اور ان لوگوں کے ساتھ جتنی روایات ہیں مردوں کے سننے کے بارے میں اور مردوں کی زندگی کے بارے میں مرد ایسا زندہ ہے وہ ایسا زندہ ہے وہ ایسا زندہ ہے یہ ساری روایت ان کتابوں کی ہے جو شیوں اور اہل تصوف نے بعد میں مسلمانوں کے عقیدے کے بگاڑ کے لیے نکالے ہیں اور ہمارے علماء بزرگی اور نرمی اور حکمت کی وجہ سے اس پر دھوکا ہوا کیا کریں جی اس کتاب میں آیا ہے اس تصوف نے ہمارا کھانا خراب کیا ہے وہ تصوف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام و نشان نہیں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں اس کا نام و نشان تھا تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسے عظیم عقیدے یا نظریے پر ہمارے مخالفین جتنی روایات پیش کرتے ہیں تقریباً سب کے سب طبقہ سالس عرابیہ کی روایات ہیں جن کے بارے میں انہی کے ہم نوا اور ہم مکتب شیخ الحدیث صفدر کا فیصلہ تم لوگ سن چکے ہو ایسی روایات کا ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ لوگ کبھی کہیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق کی قبر سے پردہ کرتی تھی ایک روایت ایسی بھی آئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان لوگوں نے من گڑت روایت بنائی ہے انہی تیسری اور چوتھے طبقے کے جھوٹے راویوں نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ میرے کمرے میں دفن تھے تو میں کمرے میں آیا جایا کرتی تھی جب میرے والد ابو بکر اس میں دفن ہو گئے تو میں وہاں آیا جایا کرتی تھی لیکن جب عمر فاروق وہاں دفن ہوئے تو پھر میں چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کے